اللہ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 پانچ تاکراتوں میں سے آج یہ دوسری تاکرات ہے قیام اللیل میں پڑھے گئے اکیسویں پارے کا خلاصہ آپ حضرات سماعت فرمائیں پارے کی ابتدا اس طرح ہو رہی ہے اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر مسلمانوں پر جو مصیبتوں اور مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور ان کو جن شدید اور حوصلہ شکن حالات سے سابقہ پڑ رہا تھا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اس سے پہلے کے چار رکو میں صبر اور توکل کی تلقین کی گئی تھی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر مصیبتیں ہمیں گھیر لیں پریشانیاں ہمارا چاروں طرف سے احاطہ کر لیں تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے دو چیزوں سے کام لینا چاہیے ایک ہے صبر اور دوسرے توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اب یہاں سے انہیں تین چیزوں سے مرکب ایک نسخہ دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ نسخہ اب اپناؤ تو دین پر جمے رہنا دین پر ثابت قدم رہنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا اور دین پر چلنے کے لیے تمہارے راستے ہموار ہو جائیں گے ان تین چیزوں سے جو مرکب کر کے نسخہ دیا گیا وہ تین چیزیں کیا تھیں پہلی چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے اتلما اوہ لئی کمینل کتاب قرآن حکیم کی تلاوت کریے خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن آپ کے واسطے سے تمام مسلمانوں کے لیے کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیجیے تلاوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھ لیا یہ ایک مرتبہ پڑھ لینا کافی ہو گیا نہیں تلاوت کا مطلب ہے تلا یتلو کا مطلب یہ کے بعد دیگرے آنا یعنی آپ کو مسلسل اس کتاب سے ربط رکھنا ہے برابر اس کتاب کی تلاوت کر رہی ہے تلاوت قرآن دوسری چیز وہ عقیم نماز قائم کرو اور پھر نماز کا فائدہ بھی بتا دیا گیا کہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے ان سلا تنہا شہ اول من کر بے شک نماز انسان کو فحشا اور منکر سے روکتی ہے یہ فحشا کیا ہے اور منکر کیا ہے فحشا اور منکر یہ دونوں جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو فحشا کا مطلب ہوتا ہے شہوانی جذبات کی بے اعتدالی سے جو گناہ وجود میں آئے وہ فحشا ہے اور حب جاہ تما ہرس کے نتیجے میں جو گناہ وجود میں آئے اس کو منکر کہتے ہیں تو اگر کوئی آدمی نماز مسلسل پڑھے نماز کی پابندی کرے تو نماز اسے ان دو چیزوں سے روکتی ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نمازوں کے پابند ہیں بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کی تقبیر تحریمہ تک فوت نہیں ہوتی لیکن ایسے نمازیوں کو دیکھا گیا کہ وہ مختلف قسم کے گناہوں میں ملوث ہیں تو پھر یہاں یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ نماز فحشہ اور منکر سے روکتی ہے پہلا جواب تو یہ ہے کہ نماز کا کام ہے روکنا اب آدمی رکے نہ رکے یہ اس کے اختیار میں ہے بہرحال نماز تو اس کو روکتی ہے جیسے کوئی لڑکا شرارت کر رہا ہو کوئی غلط حرکت کر رہا ہو اور کوئی بڑا بزرگ اسے روکے کہ ایسا کام نہ کر تو بڑا بزرگ اس کو اس خراب کام سے روک رہا ہے اب یہ بچے کا معاملہ ہے چاہے وہ اس خراب عمل سے روکے یا نہ روکے ایک آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ وہ آدمی پانچوں وقت کی نمازوں کا پابند ہے لیکن جیسے رات ہوتی ہے چوری کے لیے نکل جاتا ہے پنج وقت نماز ہے مگر چور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نماز کا پابند رہا تو رفتہ رفتہ چوری کی عادت ختم ہو جائے گی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے اندر فی نفس ہی برائیوں سے روکنے کی قوت موجود ہے ایک دن نماز آدمی کے ان برے حرکات سے ضرور اس کو روک دے گی ایک مطلب تو یہ ہے لیکن سب سے بہترین جواب جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام اوکلا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی دوا اس وقت تک اثر نہیں کرتی جب تک کہ تین کنڈیشنز نہ پائی جائیں تین شرطیں نہ پائی جائیں دوا کے اثر کرنے کے لیے مؤثر ہونے کے لیے تین شرطیں ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ دوا کے اجزا اصلی ہو نقلی نہ ہو اب آدمی نقلی دوا کھاتے بیٹھے گا تو اس کو افاقہ کیسے ہوگا تو دوا کے تمام اجزا اصلی ہو نقلی نہ ہو دوسری شرط خاص مقدار میں خاص خاص اوقات کے اندر برابر دوا استعمال کرے کبھی دوا کھایا کبھی نہیں کھایا کبھی زیادہ کھا لیا کبھی کم کھا لیا تو دوا اچھی طریقے سے اس بیماری پر اثر نہیں کرے گی یہ دوسری شرط ہے کہ خاص مقدار میں خاص خاص اوقات کے اندر پابندی کے ساتھ وہ دوا استعمال کرے یہ سیکنڈ کنڈیشن تھی تھرڈ کنڈیشن کیا ہے تیسری شرط یہ ہے کہ جب تک یہ دوا کھاتا رہے تب تک کوئی ایسی چیز نہ کھائے جو اس دوا کی خاصیت کے منافی ہو بخار ہے اب اسے ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے دوا بھی کھا رہا ہے اور ٹھنڈی چیزیں بھی استعمال کر رہا ہے گویا جو دوا وہ استعمال کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسی چیزیں بھی استعمال کر رہا ہے جو اس دوا کی خاصیت کے منافی ہیں اگر یہ تین چیزیں پائی گئیں تو وہ دوا آدمی کے اوپر اثر کرے گی ایسے ہی نماز کا حال ہے نماز پورے اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے پابندی کے ساتھ پڑھی جائے اس کے تمام شرائط کے ساتھ اگر نماز ادا کی جائے تو یقیناً نماز فحشا اور منکر سے انسان کو روک دے گی اگر کسی آدمی کو یہ دیکھو کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے مگر فحشا اور منکر سے نہیں رک رہا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز کے جو شرائط ہیں جو آداب ہیں ان شرائط اور آداب کو وہ اچھی طرح برت نہیں رہا ہے اسی وجہ سے نماز کا خاطر خا اثر اس آدمی کی زندگی کے اوپر نہیں ہو رہا ہے تو وہ جو تین چیزوں کا نسخہ تھا ان میں سے پہلی چیز تھی تلاوت قرآن دوسری چیز تھی اقامت سولاد اور تیسری چیز بتائی جا رہی ہے بولے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر برابر کرتے رہو تین چیزیں ہیں اس لیے کہ آدمی برابر تلاوت کرتا رہے گا تو اس کا دل منور ہوگا اس لیے کہ قرآن ایک روشن کتاب ہے نور ہے وہ اگر اس نور سے اس روشنی کے نور کے پاور ہاؤس سے برابر ربط رکھے گا آدمی تو اس کا دل منور ہوگا اور دل منور ہونے کا سمرا اور نتیجہ کیا ہوگا اللہ سے محبت پیدا ہوگی گویا تلاوت قرآن کا نتیجہ اللہ سے محبت اور اگر نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ قرب الہی ہے ایک حدیث قدسی ہے کہ انسان برابر فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں ادا کرتا رہتا ہے اور مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یعنی نمازوں کے ذریعے آدمی کو قرب خدامندی حاصل ہوتی ہے جتنی نمازیں پڑھے گا اتنا زیادہ اللہ سے قریب ہوگا گویا نمازوں کی پابندی کا سمرا اور اس کا نتیجہ قرب الہی ہے اللہ سے نزدیکی ہے یہ کتنی بڑی بات ہے اور ذکر کا فائدہ کیا ہے ذکر سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے اور جب ذکر سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے تب آدمی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اسی وجہ سے آپ چوتھے پارے کے اندر ایک آیت کریمہ دیکھیں گے اس طرح ہے وہ زکر اللہ فس فرول وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تبارک تعالیٰ سے چاہتے ہیں دیکھو ذکر پہلے ہے اور اللہ سے گناہوں کی مغفرت بعد میں ہے اس کا مطلب جب آدمی ذکر کرتا ہے تو ذکر سے دل کی غفلت دور ہوتی ہے اور جب ذکر سے دل کی غفلت دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے جب تک دل کے اوپر غفلت کے پردے پڑے رہیں تب تک آدمی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے نہیں مانگتا لیکن جیسے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے ذکر کرنے سے اس کے دل کے اوپر سے غفلت کے پردے ہٹنے لگتے ہیں اور پھر جب غفلت کے پردے ہٹ جاتے فوراً وہ اپنے گناہوں کے اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور معافی مانگنے لگتا ہے تو تلاوت قرآن اقامت سولاد اور ذکر الہی یہ تینوں کی تینوں چیزیں بہت ہی اہم ہیں ان تین چیزوں سے مرکب نسخہ جو آدمی استعمال کرے اس کے لیے دین پر استقامت کے لیے راستہ بالکل ہموار ہو جائے گا اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دعوت اللہ کی راہ میں کبھی کبھی مباحثے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھی مناظرے کی ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھی مجادلے کی ضرورت پڑ جاتی ہے آدمی بحث کے اوپر اتارو ہو جاتا ہے تو اب کیا کرنا ہے مناظرہ کرو بحث کرو مجادلہ کرو لیکن اس کا ایک طریقہ ہے ولا تجا دلو اہل ہی احسن دیکھو مناظرہ کرتے وقت بحث کرتے وقت مخالف کے تعلق سے ایک بات کا دھیان رکھو کہ اس کے سخت رویے کے جواب میں آپ نرم رویہ اختیار کریں وہ اگر سخت رویہ اختیار کرے بحث میں تو آپ نرم رویہ اختیار کریں اس کے غصے کے جواب میں آپ بردباری پیش کریں چلم پیش کریں اور اس کے شور و شگت چیخوں پکار کے جواب میں آپ انتہائی باوقار گفتگو اس کے سامنے پیش کریں یہ ہے مجادلے کا طریقہ مناظرے کا طریقہ مباحثے کا طریقہ اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ہمارا یہ نبی جو آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں یہ امی ہے امی کسے کہتے ہیں اللہ کرو ال جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے وہ امی لا ولا یکتب جو نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے اس کو کہتے امی ایک بات بتاؤ کوئی آدمی ان پڑھ ہو پڑھا لکھا نہ ہو تو یہ اس کے حق میں عیب ہے کہ کمال ہے عیب ہے کہتے وہ ان پڑھ ہے نہ لکھ پاتا ہے نہ پڑھ پاتا دوسروں کے حق میں امی ہونا ان پڑھ ہونا نقص ہے عیب ہے لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ان پڑھ ہونا امی ہونا این کمال ہے بلکہ امی ہونا قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل قرآن کا اللہ کے کلام ہونے کی دلیل اسی طریقے سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے یہ امیت ارشاد فرمایا گیا وما كنت تتلو من قبل ہی من کتاب ولا لارتاب کہ آپ نہ تو اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں آپ کو کتاب پڑھنا نہیں آتا ولا تخت تو بھی امینک آپ اپنے دائنے ہاتھ سے لکھ بھی نہیں پاتے تو نہ آپ کو پڑھنا آتا ہے کہ آپ کوئی کتاب پڑھ لے نہ تو آپ کو لکھنا آتا ہے اگر پڑھنا آتا ہوتا لکھنا آتا ہوتا مبتلون تب باطل پرستوں کو شبہ ہوتا کہ یہ پڑھا لکھا ہے ہو سکتا ہے یہ اس کے ذہن کی اپج ہو اور یہ اللہ کی طرف اس بات کو منسوخ کر رہا ہے لیکن آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں آپ کا امی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جو کلام آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے جو آدمی پڑھا لکھا نہ ہو اتنے اعلی درجے کا کلام پیش ہی نہیں کر سکتا تو آپ کا امی ہونا آپ کے نبی ہونے کی اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی ایک روشن دلیل اہل کتاب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا تسلیم نہیں تھا اہل کتاب نہیں مانتے تھے یہ نبی امی ہے سوال یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی نہیں تھے تو ان کا معلم کون تھا یا تو آپ کا معلم کوئی مشرق تھا کوئی کافر تھا تو اگر آپ کا معلم کوئی مشرق یا کافر تھا تو قرآن حکیم میں کفر کی تردید کیوں ہے شرک کے ابتال کے دلائل کو موجود ہیں قرآن میں شرک کے ابتال پر دلائل کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا معلم کوئی مشرق اور کافر نہیں تھا چلو آپ کا معلم کوئی مشرق نہیں تھا کوئی یہودی تھا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا استاد یا آپ کا معلم کوئی یہودی ہوتا تو قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کیوں بیان کی جاتی اور حضرت مریم علیہ السلام کی برات کیوں ظاہر فرمائی جاتی یہودی تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوزب اللہ ولد الزنا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت قرآن میں بیان کیا جانا اور حضرت مریم کے بارے میں یہ کہا جانا وہ ام صدیقہ ان کی برا ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا معلم کو یہودی نہیں تھا اور اس کے علاوہ جگہ جگہ قرآن حکیم میں یہودی علماء کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تھوڑے پیسوں کے لیے قرآن کے اندر تحریف کر دیا کرتے تھے تھوڑے پیسوں کے لیے یہ تورات کے اندر تبدیلی اور ترمیم کر دیا کرتے تھے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیت فرمائی تو اگر آپ کا معلم کوئی یہودی تھا تو یہ ساری باتیں ان کے مخالفت میں وہاں کیوں موجود ہیں چلو مان لیتے ہیں کہ کوئی مشرق آپ کا معلم نہیں تھا کوئی کافر معلم نہیں تھا یہودی معلم نہیں تھا کوئی عیسائی معلم ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کہ عیسائیوں کا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن آف گاڈ ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی لیکن قرآن حکیم میں وما قتل قتل و والا سولبلا شب بھی علوم قرآن حکیم بولتا ہے کہ ان کو سولی نہیں دی گئی ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا عیسائی رفع مسیح کے قائل نہیں ہے کہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسائی السلام کو سولی دے دی گئی قرآن کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے انہیں سولی نہیں دی گئی ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا ثابت یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معلم نہ تو کوئی مشرق کافر تھا نہ تو کوئی یہودی تھا اور نہ تو کوئی عیسائی تھا یہ بات جب ثابت ہوئی تو روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اس کے بعد ایک عجیب و غریب بات فرمائی جا رہی ہے کہ مکہ میں اگر تمہیں ایمان بچانا بھاری پڑ رہا ہے کہ تم اپنا ایمان نہیں بچا سکو گے یا کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہو تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ اس جگہ سے ہجرت کر جاؤ چلے جاؤ اس کے بعد انسانی ذہن میں دو طریقے کے خدشے پیدا ہوتے دو طریقے کے اندیشے کہ ایمان بچانے کے لیے اگر ہم اپنا شہر چھوڑ دے اپنا گاؤں چھوڑ دے مر گئے تو راستے میں کسی تکلیف سے مر گئے تو اللہ فرماتا ہے یہ خدشہ ذہن سے نکال دو کلو نفس ذائقت الموت پہلے ایک آ گیا کل یا عبادی الذین آمن یا عبادی الذین آمن ان نارودی واپ سے آ اے میرے ایمان لانے والے بندو اگر کسی جگہ پر تمہیں ایمان بچانا مشکل ہو رہا ہو تو ان نارزی واسعہ آ میری زمین بہت وسیع ہے اس جگہ کو چھوڑ کر میری زمین میں کہیں اور جا کر بچ جاؤ اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ دوسری زمین میں جانے کی وجہ سے موت آ جائے گی تو کل نفس ضائع قتل موت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا اگلی آیت وہی ہے کل نفس زائع قتل موت اسی شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے اسی خدشے کا جواب دیا جا رہا ہے اسی اندیشے کو توڑا جا رہا ہے کہ موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے دوسری جگہ جاؤ گے تب بھی موت تمہارا پیچھا چھوڑنے والی نہیں ہے جہاں رہ رہے ہو وہاں بھی تو موت آنی ہی ہے موت سے تو کسی کو رستگاری نہیں ہے موت تو ہر جگہ آنی ہے تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جان کیسے بچائی جائے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے پھر ذہن میں خدشہ پیدا ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے موت نہیں آئی اب ایمان بچانے کے لیے ہم اپنی جگہ سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جا رہے ہیں دوسری زمین میں جا رہے ہیں یہاں تو جمع جمایا دھندا ہے جمع جمایا روزگار ہے دکانیں ہیں روزی کے ذرائع ہیں اگر ہم وہ جگہ چھوڑ دیں پھر روزی کا معاملہ کوئی بھوک سے نہ مر جائیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس خدشے کا توڑ پیش کیا جا رہا ہے مان باد وہ تحمل اللہ ہو وہی آکم کتنی مخلوقات ایسی ہیں کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لیے نہیں پھرتی اللہ ان کو روزی دیتا ہے وہ تم کو بھی روزی دے گا پرندے اپنی روزی اپنے ساتھ لیے نہیں پھرتے صبح نکلتے شام کو واپس آتے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے صفی اورنگ آبادی کا اورنگ آباد کا مشہور شاعر ہے صفی اورنگ آبادی اس کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہتا ہے کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلا کے اکبر سے کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلا کے اکبر سے صفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے اللہ تبارک و تعالی کیڑے تک کو اس کی روزی اس کی جگہ پر پہنچا دیتا ہے کوئی کیڑا تک اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے بلکہ معمولی معمولی کیڑے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ہے اور اس تک اس کا رزق اللہ کے اکبر پہنچا دیا کرتا ہے تو تمہیں روزی کی چنتا کیوں ہے تمہیں روزی کے بارے میں اندیشہ کیوں ہے تم روزی کے بارے میں کیوں سوچتے ہو اللہ کی کتنی مخلوقات ہے کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لیے نہیں پھرتی لیکن پھر بھی اللہ تبارک کو تعالیٰ ان کے لیے رزق مہیا کرتا ہے اگر کیڑے کو وہ رزق مہیا کر سکتا ہے رزق دے سکتا ہے تو کیا تم کو بھوکا مار دے گا اللہ یار زکا رزو وہی اللہ ان کو بھی روزی دیتا تمہیں بھی روزی دے گا کتنی پیاری بات کہی گئی ہے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ایک قسم کی دیمک ہوتی ہے دیمک وہ جو لکڑیوں کو کھا جاتی ہے ایک قسم کی دیمک ہوتی ہے جو ایک وقت میں بیس لاکھ انڈے دیتی ہے اللہ اتنی چھوٹی مخلوق ہے لیکن انڈے کتنے دیتی ہے بیس لاکھ انڈے دیتی ہے اور اس کے یہ انڈے بہت سارے کیڑے مکوڑوں بہت سارے حشرات الارض کے لیے محبوب غذا مرغوب غذا کی حیثیت رکھتی ہے تقریباً پانچ چھ سو بچے بچ جاتے ہیں انہیں سے نسل چلتی ہے دیکھیے بیس لاکھ انڈوں میں سے پانچ چھ سو بچتے ہیں بقیہ دوسرے حشرات الارض کی غذا کے طور پر استعمال کر لیے جاتے ہیں یہ بھی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ایک قسم کا الو ہوتا ہے الو آؤل الو ہوتا ہے وہ ایک جگہ بیٹھتا ہے اور اپنی آنکھوں سے ایک خاص قسم کا ریڈیشن اشعا چھوڑتا ہے ایک خاص قسم کا ریڈیشن ایک خاص قسم کی اشعا ایک خاص قسم کی روشنی اور شوائیں چھوڑتا ہے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چڑیا آ کر کے اس کے سامنے بیٹھ جاتی ہے اس کو پکڑ لیتا ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے کھا لیتا ہے کہیں جاتا نہیں بلکہ وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ اس کو اس کی غذا پہنچا دیتا ہے تو کسی کا رزق رک سکتا نہیں خلا کے اکبر سے سفی پتھر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پتھر سے تو روزی کا اندیشہ کس لیے اللہ کی بہت ساری مخلوق ہیں کہ اپنا رزق ساتھ لے نہیں پھرتی لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کو روزی دیتا اسی طرح تمہیں بھی روزی دے گا اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے اس دنیا میں کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے کوئی بادشاہ ہے کوئی وزیر ہے کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے کوئی بچہ ہے کوئی بوڑھا ہے ذرا غور کرو کہ دنیا کی سٹیج کی طرح نہیں ہے فلم کے ایک اسکرین کی طرح تو نہیں ہے اس فلم میں اس اسٹیج کے اوپر اس ڈرامے کے اندر ایک شخص بادشاہ بن کر کے آتا ہے شاہی لباس پہنے ہوئے ہوتا ہے شاہی تاج سر پر رکھے ہوئے ہوتا ہے شاہی احکام جاری کرتا ہے تو دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہ ہیں وہ اسی فلم کے ایکٹر کی طرح ہے اور دنیا کی سٹیج ہے اس پر جتنے لوگ ہیں اپنا اپنا کردار اپنا اپنا پارٹ ادا کر رہے ہیں اور اپنا اپنا پارٹ ادا کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کیا لے جاتے ہیں کچھ نہیں کتنی پیاری بات کہی گئی ہے لو كانوا يعلمون یہ دنیا کی زندگی محض لہو لائب ہے آخرت کی زندگی حقیقی زندگی باقی رہنے والی زندگی کاش کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی دیکھو کسی کو ساٹھ سال کی عمر ملتی ہے کسی کو ستر سال کی عمر ملتی ہے اللہ کے بندو اس ساٹھ ستر سال کی زندگی میں تم اچھے انسان کیوں نہیں بنتے اس ساٹھ ستر سال کی زندگی میں دنیا بھر کے خرافات کیوں پالتے ہو اچھے کام کرو زندگی بہت مختصر ہے اور زندگی کی حیثیت کیا ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے اس آیت کریمہ میں بتا دیا گیا لاہو لائف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے لاہو کسے کہتے ہیں اس کا تعلق دل سے تھوڑی دیر کے لیے دل بہل جائے جیسے فلم کو کیا بولتے ہیں لوگ جو ہال میں لگتی ہے کھیل بولتے ہیں نا کھیل اب آدمی پیسہ دے کر کے ہال میں جاتا ہے ڈھائی تین گھنٹے دو گھنٹے دیکھتا ہے اس کے بعد نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے منہ پر پچاس جوتے پڑے ہوئے ہوں جب تک اندر رہتا ہے تب تو خوش ہوتا رہتا ہے جیسے ہی فلم ختم ہوتی ہے ایک طریقے کی بیزاری کا ایک طریقے کی کمی کا نہ جانے کس طریقے کا احساس آدمی کو ہوتا ہے ایسے ہی یہ دنیا کی زندگی لہو ہے لہو کسے کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے آدمی دل لگا لے اور لائف کسے کہتے ہیں لائف کہتے ہیں کھیل کو بچوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کیسے مٹی جمع کر لیتے ہیں مٹی جمع کرنے کے بعد کوئی گھر بناتا ہے کوئی چھوٹی سی گڑیا بناتا ہے کوئی گڈا بناتا ہے تھوڑی دیر تک کھیلتے ہیں کھیلنے کے بعد سب کچھ وہی چھوڑ کر کے گھر چلے آتے ہیں ان کو سوائے تھکن کے اور کچھ نہیں ملتا ایسے ہی یہاں کوئی تاج محل بنا رہا ہے کوئی لال قلعہ بنا رہا ہے کوئی بڑے بڑے روڈ بنا رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے سب کھیل ہے سوائے تھکن کے آدمی کو اس دنیا کی زندگی سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں سوائے چار گز کے کفن دور کچھ ہاتھ نہیں لے جاتا کتنی عجیب و غریب بات ہے یہ میرا ہے وہ میرا ہے وہ تیرا ہے یہ میرا ہے زندگی بھر یہ کرتا رہتا ہے اور لے کے جاتا ہے کچھ بھی نہیں چار گز کفن کے علاوہ کتنی تلخ حقیقت ہے یہ اللہ نے فرمایا کاش لوگوں کو یہ علم ہو جاتا زندگی محض لہو ہے کھیل اور تماشا ہے حقیقی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی تو آخرت کی زندگی کاش یہ بات لوگ سمجھ لیتے جان لیتے سورہ روم شروع ہو رہی ہے اس کے بعد اس طرح علی فلام غریبت روم فی ادن الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون بضع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پانچ سو ستر عیسوی میں ہوئی ہے عیسوی سنا کے اعتبار سے پانچ سو ستر عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے اور چھ سو دس عیسوی میں آپ کو نبی بنایا گیا ہے روم اور ایران میں دو سو چھ میں جنگ چھڑ جاتی ہے روم میں اور ایران میں عیسائیوں سے اور مجوسیوں سے سلیبیوں سے اور آتش پرستوں سے آگ پوجنے والوں سے اور یہ جنگ دو سو چھ چھ سو دو سے چھ سو چار سے لے کر کے چھ سو چودہ تک جاری رہتی ہے تقریباً دس سال تک چھ سو چار سے لے کر کے چھ سو چودہ تک روم اور ایران کے درمیان جنگ جاری رہتی ہے اور آخر میں خسرو پرویز جو ایرانیوں کا بادشاہ تھا رومیوں کو شکست فاش دیتا ہے یہاں تک کہ بیت المقدس سے ان کی سلیب مقدس کو اٹھا کر کے ایران لے کر چلا جاتا ہے رومی بہت جی- دل شکستہ ہو جاتے ہیں اور اس لڑائی کا علم مسلمانوں کو ہے اس وقت مکہ میں ہے اور ظلم و جبر کے پہاڑ ان کے اوپر توڑے جا رہے ہیں چونکہ عیسائی آخرت کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اسی وجہ سے مسلمانوں کی طبعی ہمدردی طبعی طور پر ان کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھیں اور ایرانی چونکہ آگ پوجتے تھے وہ خدا کو نہیں مانتے تھے لہذا طبعی طور پر مشرقین مکہ کی ہمدردیاں آتش پرستوں کے ساتھ تھیں اور جب آتش پرست رومیوں پر غالب آ گئے تو مشرقین مکہ نے کفار مکہ نے بہت خوشی منائی اور مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کر دیا کیا چھیڑنا شروع کر دیا دیکھا ہمارے بھائیوں نے آگ پوجنے والوں نے اللہ کے ماننے والے جیسے تم لوگ ہو ان کو کس بری طرح شکست دی سلیب چھین کر کے لے گئے ایسے ہی ہم تمہیں کاٹ ڈالیں گے ایسے ہی ہم تمہیں سفید ہستی سے نئے سناب کر دیں گے اس چھیڑخانی کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت قلبی رنج ہوا کرتا تھا اسی دور میں یہ سورہ کریمہ نازل ہو رہی ہے کیا کہ اگرچہ رومی ہار گئے ہیں لیکن چند ہی سالوں کے اندر رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے اس لیے کہ رومی بری طریقے سے شکست کھا چکے تھے چند سالوں کے اندر دوبارہ ان کا غالب آ جانا اس طریقے کی پیشین گوئی ناقابل یقین تھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا مسلمانوں کو بھی بڑی حیرت ہوئی لیکن چونکہ یہ قرآن کی آیتیں تھیں ان کا تو صدق دل سے اس کے اوپر ایمان تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے اوبئی ابن خلف سے یا ابو جہل سے کہا کہ بہت چھیڑتے تھے نا ہم لوگوں کو دیکھو قرآن کی آیتیں اتر گئی ہیں کہ رومی جلد ہی آتش پرستوں کو شکست دینے والے ہیں کہا کہ لگی شرط بولے لگی شرط کہا کہ کتنے کتنے کی بولے دس سوٹ کی اگر رومی جیت گئے تو تم دس اونٹ دو گے اور اگر آتش پرست جیت گئے تو ہم دس اونٹ دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حضرت صدیق کے شرط کے بارے میں علم ہو تو انہیں بلایا کہا کہ کتنے سال کی شرط تم نے کی ہے بولے اللہ کے رسول تین سال کی کہا کہ نہیں قرآن میں فی سنین ہے بزر کا لفظ تین سے لے کر کے دس تک کے عدد کے اوپر بولا جاتا ہے لہذا ایسا کرو کہ مدت بڑھا دو جیسا کہ قرآن میں ہے بی کا لفظ تین سال سے لے کر کے تم نے تین سال کی شرط لگائی ہے نا لیکن بیٹھ کا جو لفظ ہے وہ تین سال سے لے کر کے دس سال تک پر بولا جاتا ہے لہذا تم سال بڑھا لو بولو تین سال کے اندر ہی نہیں بلکہ نو دس سال کے اندر رومی دوبارہ حملہ کریں گے اور اس بار وہ فتح یاب ہوں گے تو مدت کو بڑھا لو اور اونٹوں کی تعداد دس سے بڑھا کر کے سو کر لو حضرت ابو بکر صدیق نے ایسا ہی کیا آپ یہاں ایک سوال کر سکتے ہیں کیا اس طریقے کی شرط لگانا جائز ہے جی نہیں حرام ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ابو جہل سے یہ شرط کیوں لگائی جواب اس کا یہ ہے کہ یہ شرط کے حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے اس طریقے کی شرط لگانا حرام ہے اس کا حکم بعد میں نازل ہوا یہ اس طریقے کے شرط کے حرام ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے سچ مچ نو سال سے پہلے ہی دوبارہ رومیوں میں اور فارسیوں میں جنگ ہوئی اور اس مرتبہ سچ مچ رومی غالب آ گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اوبئی ابن خلف یا ابو سے وہ سو اونٹ وصول کیے جانتے ہیں فتح کی خوشخبری کب سنائی گئی مسلمانوں کو کم ملی جب جنگ بدر میں مسلمانوں کو زبردست کامیابی ملی بہت سارے کافر اور مشرق مارے گئے اور تقریباً ستر گرفتار ہوئے ادھر اللہ نے بدر میں ان کو فتح دی ادھر خبر آئی کہ رومی فارسیوں کے اوپر غالب آ گئے ہیں اس طرح ایک فتح سے تو مسلمانوں کو خوشی ہوئی نہیں تھی دوسری فتح کی خوشخبری سن کر کے مسلمانوں کو ڈبل خوشی ملی یہاں ایک جغرافیائی نکتہ ذہن میں رکھیں اللہ نے فرمایا یہ جنگ کہاں ہوئی رومیوں کے درمیان اور فارسیوں کے درمیان فی ادن ارضی زمین کے انتہائی پس حصے میں اور حقیقت یہی ہے رومیوں اور فارسیوں کے درمیان یہ جو جنگ ہوئی تھی قرآن حکیم نے کہا زمین کے سب سے پست حصے میں حقیقت میں جغرافیہ دانوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جنگ جہاں ہوئی ہے وہ دنیا کا سب سے نشے بھی حصہ ہے اور دنیا کا سب سے پست حصہ پست ترین حصہ ہے ایک ایک بات قرآن حکیم کی قدر نفی تلی ہے کہ کوئی کسی بات کے اوپر انگوش نمائی نہیں کر سکتا اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ دنیا میں مست ہیں ایش و تلزز میں ڈوبے ہوئے ہیں مستی خرمستی میں مبتلا ہے انہیں آخرت پر یقین نہیں ہے اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے وہ كَثِيرًا مِّنَ اناسی بلقا رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ کہ کے لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہی ہے رب کی ملاقات کا انکار کا مطلب کیا ہے دوسرے عالم کے وقوع کے اوپر ایمان نہیں ہے آخرت کے اوپر انہیں ایقان اور ایزان اور ایمان نہیں ہے ان سے سوال ہے کہ بھائی تم دوسرے عالم کے اوپر یقین کیوں نہیں رکھتے جبکہ معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ برے امال کرتے ہیں کچھ لوگ بھلے امال کرتے ہیں تو بھلے امال کرنے والوں کو بھلا بدلا ملنا چاہیے کہ نہیں برے امال کرنے والوں کو برا بدلا ملنا چاہیے کہ نہیں بولے ہاں یہ تو ہے عقلی طور پر ایسا ہونا چاہیے عقل مانتی اب سوال یہ ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھلے لوگ ہمیشہ پریشانی میں رہتے ہیں اور برے لوگ دم دناتے پھرتے برائی کرنے کے باوجود بھی عقل یہ کہتی ہے کہ ایک آدمی زندگی پر بھلے کام کرتا رہا اسے اس کی بھلائی کا بدلہ نہیں ملا ایسے ہی تڑپ تڑپ کر کے اس دنیا سے چلا گیا عقل یہ کہتی ہے کہ اس کی بھلائیوں کا بدلہ دینے کے لیے کوئی عالم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیے گئے ہر بھلے کام کی پوری پوری جزا اسے دی جائے اور یہ جو برے کام کرنے والے لوگ ہیں دنیا کے اندر دن دناتے پھرتے ہیں ان کو سزا نہیں ملتی بعض شرف زبان وکیلوں کے ذریعے جرم ثابت بھی ہو جائے تو یہ چھوٹ جاتے عقل کہتی ہے کہ ان برے لوگوں کو سزا دینے کے لیے بھی ایک عالم ہونا چاہیے کہ ان کے برے عملوں کی پوری پوری سزا دی جائے عقل اس کو تسلیم کرتی ہے مانتی ہے اور عقل کہتی ہے کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جانوروں کا کام کیا ہے بولے کھانا پینا اور مادہ کے ساتھ عیش کرنا یہی ہے بولے بولے تمہارا کام کیا ہے وہ بولو جانوروں کا کام کھانا پینا عیش کرنا یہ تین چیز ہے اب بتاؤ تمہارا کام کیا ہے بولے کھانا پینا عیش کرنا بولے اس کا کام بھی تو وہی ہے کھانا پینا ایش کرنا مر جانا تمہارا کام کھانا پینا ایش کرنا مر جانا ذرا یہ بتاؤ تم میں اور جانوروں میں فرق کیا رہا بولے کوئی فرق نہیں رہا اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے بتاؤ ایک گدھے کے اندر جتنی صلاحیت ہے اس سے زیادہ صلاحیتیں تمہارے اندر ہیں کہ نہیں ہیں بولے ہاں ایک گدھے سے زیادہ ہمارے اندر صلاحیتیں ہیں تو جب گدے سے زیادہ تمہارے اندر اللہ کی عطیات موجود اور صلاحیتیں موجود ہیں تو تم میں اور جانوروں کے درمیان خط امتیاز کھچ گیا نا تم جانوروں کی طرح نہیں ہو اس لیے کہ جانوروں سے زیادہ صلاحیتیں تمہارے اندر ہیں لہذا تمہارا کام صرف کھانا پینا عیش کرنا نہیں ہے یہ تو کام جانوروں کا ہے اور جانوروں سے زیادہ اللہ نے عطیات تمہیں دے رکھی ہیں اور جانوروں سے زیادہ صلاحیتیں تمہارے اندر موجود ہیں لہذا تم جانور نہیں ہو جانوروں سے زیادہ صلاحیت کا موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا کام صرف کھانا پینا اور مر جانا نہیں ہے بلکہ خاص مقصد کے تحت تمہیں بنایا گیا ہے پیاری دلیل ہے آخرت کے وجود کی اس کے بعد فرمایا گیا کہ ہم نے ہر انسان کے لیے جوڑا بنایا ہے عورت کے لیے مرد مرد کے لیے عورت ومن خلق من آیا تھی انخلو لیا وجعل کم مد تمہ مار یہ ہماری نشانیوں میں سے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائیں شوہر بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو دل کا سکون نفس کا سکون وغیرہ اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی یہ مودت کیا ہوتا ہے اور رحمت کیا ہوتی ہے کہتے ہیں کہ جب جوان رہتے ہیں نا میاں بیوی تو ان کے درمیان جو تعلق رہتا ہے وہ ہے مودت اور جب دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں بوڑھے ہونے کے بعد ایک دوسرے کی جو غمگساری کرتے ہیں ایک دوسرے سے تعلق جو بڑھاپے میں رہتا ہے وہ ہے رحمت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک میاں بیوی جمان رہتے ہیں تب تک جو محبت رہتی ہے جو تعلق رہتا ہے اس کو کہتے ہیں مودت اور جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو خاص تعلق رہتا ہے اس کو کہا جاتا ہے رحمت ایک دوسرے کی غم گساری کرتے ہیں ایک دوسرے کے غموں کو بانٹتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹ لیتے ہیں اس کو کہتے ہیں رحمت اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا فاقم وجہ کل حنیفہ فطرت اللہ فطر تبدیل الخلق اللہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کی فطرت بنائی ہے اس فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا فطرت تبدیل نہیں ہوتی فطرت تبدیل نہیں ہوتی بولے تو فطرت نہیں بدلتی کیا مطلب ہے اس کا فطرت نہیں بدلتی اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے اندر قبولیت حق کی استعداد ودیت فرمائی ہے حق کو قبول کرنے کی استعداد ودیت فرمائی ہے یہ قبول حق کی استعداد موانے کی وجہ سے رکاوٹوں کی وجہ سے مزاحمتوں کی وجہ سے دب تو جاتی ہے ختم نہیں ہوتی فنا نہیں ہوتی اس کی دلیل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسا اور حضرت ہارون دونوں سے یہ کہا کہ تم فدحبا الا فراؤن دونوں فراؤن کے پاس جاؤ دیکھو ان کے پاس جاؤ کائے کے لیے اس کے سامنے میری باتیں رکھو میرا پیغام رکھو لال لہو یت کرو شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈر جائے فرعون جیسا شخص جو اپنے آپ کو ربکم آلہ کہتا تھا اس کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس جا کر کے میرا پیغام پیش کرو کیوں اس لیے کہ ممانے کی وجہ سے رکاوٹوں کی وجہ سے قبول حق کی جو استعداد ہے فطرت جس کو بولتے وہ دب تو گئی ہے فنا نہیں ہوئی ہے شاید وہ فطرت ابھر آئے اور وہ حق کو قبول کر لے لہذا لوگوں کے سامنے حق بات رکھتے رہیے مایوس مت ہوئیے ہو سکتا ہے کہ قبول حق کی استعداد جو دب گئی ہے ابھر آئے اور آدمی حق کو قبول کر لے یہ قبول حق کی استعداد یہ فطرت ہے اس فطرت کو کوئی نہیں بدل سکتا ممانے کی وجہ سے یہ فطرت دب تو سکتی ہے فنا نہیں ہوتی وہی بات یہاں کہی گئی اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا الفساد فی البر والبحر بما بعض یرجعون یہ جو چاروں طرف خشکی اور تری میں فساد پھیل چکا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے یعنی خشکی اور تری میں جو فسادات ہوتے ہیں جو خرابیاں پھیلتی ہیں جو گندگیاں وجود میں آتی ہیں وہ سب کی سب انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں نا وہ دو قسم کی ہوتی ہیں ایک تو اس کی بدعملی کی سزا کے لیے عذاب آتا ہے مصیبت آتی ہے اور ایک تو اس کو آزمانے کے لیے آتی ہے ایک تو گناہ کی سزا کے لیے مصیبت آتی ہے اور ایک اس کی آزمائش کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصیبتیں یا تو ابتلا کے لیے آتی ہیں یا عذاب کے لیے آتی ہیں مصیبتیں انسان پر جو آتی ہیں آفتیں جو آتی ہیں ایک تو ہوتی ہے ابتلا اور ایک ہوتا ہے عذاب کیسے ہم سمجھیں کہ ایک آدمی کے اوپر مصیبت آئی ہے کہتے نہیں ہیں کوئی آدمی کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا ارے کہتے بہت خراب آدمی تھا نا اسی وجہ سے یہ عذاب اس کے اوپر آیا ارے بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہو قرآن ایک اصول دے رہا ہے اس اصول پر اس معیار پر پرکھو کہ اس کے اوپر جو مصیبت آئی ہے وہ مصیبت ابتلا ہے یا عذاب ہے اس کے بعد فیصلہ کرو دیکھو کہ مصیبت آنے کے بعد وہ خاطر جمع ہے اس کا دل پرسکون ہے جزا فضا نہیں کر رہا ہے تو سمجھو یہ مصیبت جو اس کے اوپر آئی ہے یہ ابتلا ہے اور دیکھو کہ اس عذاب کی اس مصیبت کی وجہ سے اس پریشانی کی وجہ سے اس آفت کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے اس کا سکون چھن گیا ہے راتوں کو نیند نہیں آتی دن میں باؤلا بنا پھرتا ہے پاگل بنا پھرتا ہے جگہ جگہ چنگیاں چن رہا ہے جگہ پتا کر رہا ہے تو سمجھو کہ یہ مصیبت جو اس آدمی کو اوپر آئی ہے وہ اللہ کا عذاب ہے دوسرا معیار اگر آدمی کو دیکھو کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے اور اس کے اندر تنوع اور رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے مصیبت آنے کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے نمازوں میں کوتاہی کرتا تھا نمازوں کا پابند ہو گیا ہے صدقات و خیرات میں ذرا بخیل تھا صدقات و خیرات زیادہ کرنے لگا تو اگر یہ دیکھو کہ مصیبت آنے کے بعد تنوع اور رجوع اللہ کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اس کے دل کے اندر اس کی زندگی کے اندر سمجھو یہ ابتلا ہے اور اگر دیکھو کہ مصیبت آنے کے بعد بھی آدمی کے اندر گناہ میں انہماک بڑھ گیا ہے مصیبت آنے کے بعد بھی وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے گناہوں کے اندر انہماک بڑھ گیا ہے تو سمجھو کہ یہ مصیبت جو اس کے اوپر آئی ہے وہ اللہ کا عذاب ہے ذرا پرکھو ایک نقطہ اور بتایا گیا کہ یہ جو مصیبتیں انسان کے اوپر آتی ہیں یہ اللہ کو کچھ شوق نہیں ہے کہ انسان کے اوپر اپنے بندے کے اوپر مصیبتیں ڈالے یہ مصیبتیں جو آتی ہیں نا یہ جو زیادہ بات آتے ہیں یہ در حقیقت انسان کے سدھرنے کے لیے آتے ہیں لوزی ہم ان کے بعض عملوں کی جو سزا دیتے ہیں ان کے بھلے کے لیے لال لہم یار تاکہ وہ لوٹ آئیں کیا بات ہے لوٹ آئیں یعنی اے میرے بندے مجھے بھول کر کے آخرت کو فراموش کر کے گناہوں کے میدان میں تو بہت دور نکل گیا ہے اب تیرے اوپر میں مصیبتیں نازل کرتا ہوں ہاں اس مصیبت میں کم سے کم تو میری طرف پلٹا کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے مصیبتیں نازل کر کے اپنی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی توجہ مبزول کرانا چاہتے میرے بندے اب بھی لوٹا اب بھی لوٹا کتنا ہی دور کیوں نہ گناہوں کے میدان میں نکل گیا ہو میرے بندے میری رحمت کا دروازہ میری مغفرت کا دروازہ تیرے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے اب آ جا اب آ برابر آواز آتی رہتی ہے میرے بندے لوٹا میرے بندے لوٹا میرے بندے میری طرف لوٹا لال لہم یار تاکہ پر ہیس دے ریٹرن شاید وہ لوٹ آئے گویا کی مصیبتیں اور ادابات بھی انسان کے فائدے کے لیے ہیں ایک صاحب تو میرے دوستوں میں سے ہیں نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزہ رکھتے تھے نوجوان ہیں اللہ تعالی نے بہت نوازا ہے کروڑوں پتی آدمی ہیں بیٹی مر گئی بڑی پیاری بچی تھی بیٹی مر گئی تب سے نمازوں کے پابند دینی کام میں بے درے خرچ کرنے والا لوگ دیکھتے تو حیرت زدہ رہ جاتے دیکھو بیٹی کا ہاتھ سے نکل جانا ایک بہت بڑی آفت تھی بہت بڑی مصیبت تھی لیکن اس مصیبت نے رجوع اللہ کی کیفیت پیدا کر دی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے سبب بن گیا بیٹی کا ہاتھ سے چلے جانا اس کا مر جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا تو کبھی کبھی مصیبت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف لوٹانے کا سبب بن جاتی ہے اس کے بعد یہ فرمایا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهَوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ بعض لوگ لہو الحدیث خریدتے ہیں یہ لہو الحدیث کیا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ آیت کریمہ نظر ابن حارث کے بارے میں نازل ہوئی مکے کا بہت بدماش آدمی تھا یہ اس نے کئی لونڈیاں پال رکھی تھی جو گانا بجانا بہت اچھا جانتی تھی وہ یہی دیکھتا رہتا تھا کہ کون آدمی محمد کی بات کو مان کر کے محمد کی طرف مائل ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتا کہ کوئی نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہے اور ان کی باتوں کی طرف ان کا میلان بڑھ رہا ہے تو لوڈیوں کو اس کے پاس بھیج دیتا اس کو شراب پلاتی گانے سناتی اور اسی طریقے سے اس کو لاہو لائف کے اندر مصروف کر دیتی اور اس طرح اس کے برین کو واش کرنے کی کوشش کرتی اس کا کام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گانے بجانے کو لاول حدیث کہا آج بھی بہت سارے لوگ ہیں گانے بجانے کی چیزیں خرید کر کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ٹیلی ویژن کا اپنی جگہ فائدہ ہے لیکن جو فائدہ اس کا ہے وہ فائدہ لو ایک چھری ہے کچن کے اندر رکھی ہوئی ہے اب اس چھری کو ہاتھ میں لے کر کے آپ کسی کے پیٹ میں بھونک دیجیے غلط ہے کہ نہیں گناہ ہے لیکن اسی چھری سے آپ سبزی وغیرہ کاٹیے پھل وغیرہ کاٹیے تو اچھا کام تو چیز فی نف سے ہی اچھی اور بری نہیں ہوتی چیز کا استعمال اسے اچھا اور برا بنا دیتا ہے یہ بات اور یہ اصول ہر چیز کے بارے میں پیش نظر رکھیں اس کے بعد حضرت لقمان کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں وہی لقمان لپ نہیں وہی زون تو شرخ بلنا ان شرک اللہ سب سے پہلے اپنے بچے سے یہی بولتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اللہ کا تیرے اوپر سب سے بڑا حق یہ ہے تو اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے دیکھیے اس کے بعد وہ بہت انسان یعنی ضمیر جو ہے وہ خطاب سے تکلم کی طرف پھر گئی ہے وسوین السان ہم نے انسان کو وسیعت کی یعنی اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے تو نے میرا حق اپنے بیٹے سے بیان کیا تو میں تیرا حق تیرے بیٹے سے بیان کر دیتا ہوں کہ تیرا حق تیرے بیٹے کے اوپر کیا ہے تو نے میرا حق اپنے بیٹے سے بتایا نا تو وہ انسان اب میں تیرا حق تیرے بیٹے سے بتاتا ہوں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بیان کے بعد فوراً خطاب کا رخ پھر گیا ہے کہ ہم نے انسان کو وسیعت کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اور یہ قاعدہ ہے جو لوگ اس دنیا کے اندر ماں باپ کی عزت کرتے ہیں ماں باپ کی قدر کرتے ہیں ان کے بیٹے بھی ان کی قدر کرتے ہیں بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ بیٹا بڑی قدر کر رہا ہے باپ کی وہ ایک مطلب ہوتا ہے مفاد ہوتا ہے حالانکہ دل میں یہ ہوتا ہے کب یہ دفان ہو یہاں سے کہ میں ہول سول اس دولت کے اوپر قابض ہو جاؤں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی تو دل سے ماں باپ کی عزت کی جائے دل سے ماں باپ سے محبت کی جائے تو پہلی نصیحت ہے متعلقہ بے عقائد عقائد سے متعلق دوسری نصیحت متعلقہ بعمال کیا یا بنیا حقیم صلاح اے میرے بچے نماز کو قائم کر حدیث میں ہے کہ بچے دس سال کے ہو جائیں بلکہ سات سال کے ہو جائے تو نماز کے لیے بولو دس سال کے ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مارو سات سال پر نماز کی تلقین کرو اور دس سال پر نماز نہ پڑھے تو مارو ان کو یہاں نصیحت کر رہا اے میرے بیٹے یعنی توحید کے بعد دوسرا نمبر نماز کا ہے یا بنیا حقیم صلاح اے میرے بیٹے نماز کو قائم کر یہ متعلقہ بمال دوسری نصیحت لکمان کی تیسری نصیحت متعلقہ با اخلاق کیا وامر بالمعروف ونہان المنکر اے میرے بچے بھلائی کا حکم دے برائی سے روک یہ لکمانی نصیحت متعلقہ بے اخلاق اس کے بعد متعلقہ بمعاشرت نصیحت ولا ب معاشرت نصیحت ولاد مرحا کہ دیکھ تو معاشرے میں رہ رہا ہے تو ملتے وقت اپنے گال کو مت اپنے گال کو مت پھلا اکڑ مت اور زمین میں اکڑ کر مت چل اسی طریقے سے وقصد فی مشکی کا من سوتی اپنے چال میں میانہ روی اختیار کرو اپنی آواز کو پست رکھ کیا کر رہا ہے من منسوطی اپنی آواز پست کر اندان کر اسمات الحمیر اس لیے کہ دنیا میں تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے ان انکر الحمیر لسار مینس ڈنگ کی گدا اس کی جمع ہے حمیر ان انکر الاسوات لو سچ میں بہت بری آواز ہوتی ہے اس کی کوئی اعتدال نہیں ہوتا اس کی آواز میں اسی وجہ سے شاید اس کی آواز سب سے بری مانی گئی ہے حد اعتدال سے اس کی آواز بڑھ جاتی ہے حد اعتدال میں رہے تو آواز کتنی بھی بری ہو اچھی لگتی ہے حد اعتدال سے نکل جاتی ہے آواز ان انکر لصوت الحمیر سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے اس کے بعد فرمایا گیا پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے ان اللہ عند علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان الله عليم خبير پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ خلیفہ منصور عباسی نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا موت کے فرشتے کو ہاں موت کا فرشتہ آ گیا بولے بھائی ابھی کیسے آ گئے تم یہ تو بتاؤ کہ میری عمر کیا ہے ابھی لے جانا ہے کیا میری عمر کیا ہے میری موت کب آنے والی ہے تو ملک الموت پانچ انگلیاں دکھا کر چلے گئے پانچ انگلیاں دکھا کر چلے گئے اب موبرین کو بلایا منجم